لوگوں کو اٹھنے والا ہو تو نہیں تو دنیا میں ہر کی کرتا ہوا جو چلا جائے گا کتنی بڑی یہ لڑکے جاری کی اس سے ضرورت ہے مونے میں پیش کسا بچپن نکاح یہ چاہیے لطاخ قبر مان ہے کی خبر ہے اس کے مطابق مومنوں میں ہو فخر ہو لطاق لیکن میرا مقصد بھی یہ ہے غریبی یعنی مومن کی شادی ہے بدلائی فخر نکاح باپ پشیز دین و ملت راج کرو ایک کوڑی لے کر کوڑی کے بدلے دین اور ملت دونوں کو دے دیا ہم بتائے کھانا ہو ہم کھانا تو گھر کا سواری نہیں جلایا گھر کا ہی جلا دیا اس یعنی وہ بھی وہ جو غدار اور فخر اور نفاق والا وہ مومن جو پیشے کرتا اپنے فاق کو مومن مومنگ پیشے کرتا بچوں کے ساتھ یعنی مومن کی اپنا یہ ہے غیروں کے سامنے وہ اپنی بند بات سے کرا ہے آج کے مومن کی یہ حالت ہے کہ مومن غداری فخر اور نفاق اس سے ہی آ رہا ہے یعنی تجرب کی بات ہے نہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن پیدا کر ہوئے کیفیت یہ اس کی ہو جائے کہ مومن اور یہ حالت اس کی ہو مومن رہے گا کہنے کا انداز ہے نہیں ہے جیسے ہم نے بچپن میں اپنے سنا ہے ہندوؤں کو کہتے ہوئے تو جی، میاں جی اور مسلمانوں کو چوٹ بولتا دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی اس نے کہا یہاں کہ مومن ہو اور کیفیت اس کی یہ ہو تو وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا یہ مسئلہ اس کی کیفیت یہ ہو مومن کی کہ باپ عصیت جنہوں ملت رہا کرو ہم بتائیں کھانا ہو ہم کھانا سو لائلہ اندر نماز شروع کرو میرے نازا اندر نیاز دو دو میرے نور در سونو کلا کے دور نہ مانگ گنگائے در کائے نات کے دور کے بیج اللہ ساد کتنا جتنا مالو سر کے مرگ رفت ہو آم بستی ہو ذوق و سرور دین ہو اندر کتاب ہو او ضرور مسلمان در کتاب مسلمانہ درگو مطلب باسر حاضر در کریں ہر سے ہی را اور دو پیغمبر بھی اس دور کی اندر کی جاتی ہے دو پیغمبر ایک تو ایران کا اللہ اور ایک پنجاب کا غلام ہے ہاں ہیرا بو جو ہی میں ہندی نجات ہاں نجاد حج بے گانا جہاد اور اگلا مشرا خوب ہے تا جہاد اور حج نہ مانا لگ بات رفت نہ پیر کرے سون ولاد اصل چیز تو وہ ہے جو دو بہت اچھا ہے کہ سامو خلاد حج اور جہاد کے لیے تو وہی دو باقی نہ رہیں تو پھر ہم اور تدابط پیسے باقی رہ جاتا ہے اس میں جان باقی نہیں رہتی اور تاج روح رف کا سلاد تو قیام قرض نہ ہموارو قلت قرض اور ہمارا کے لیے سینا جینا گرمی قرآن صحیح آج تمہیں مت امید بہی اب میرا نماز رکھ میرا روزے اور خود ہی مرد مسلمان اور دوسرا اچھا ہے ایسے کرتے واہ واہ سجدہ قد زمین لڑکی کا بر مرادش مہر مگر دیداست سنگ اگر گیرت نشانے آسجود در ہوا آشفتہ گرد ہم کی دودھ کیا بات ہے چالو سجے اور عید ہاں جو سر نزیبی پیش میں وہی چیز اندر دل ذوق پیری اور شکر ہے ربی اللہ خدا یہ کنا ہے روس خود سجدہ کا گنا ہے یا یا تفصیل بات لکھ لیجیے سجدے کی طرف ہے سجدے کا جو نقصہ یہ ہمارا نقصہ ہر کسے بھر زیادہ ہے خود سندھ رہو وہ دیگر اقوام عالم کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے راستے کے اوپر تیز راؤ چلی جا رہی ہیں اور ناقائے ماں بے زمام و حرض داؤ ایک تو بے زمام شکر بے مہار اور پھر تگ و تاز اس کی جو ہے وہ بغیر نسل کے بغیر کسی منزل کے حرضا وہ ہوتا ہے نا یوں ہی کبھی یوں نکل جائے کبھی یوں نکل جائے بے منزل بے مقصد صاحب قرآن بے باؤ طلب اللہ جب دھو مار لگ مارا گر خدا ساز خدا صاحب نظر روز دارے رات کے آئے دن نگر مستقبل کی طرف گزارا وہ دنیا جو ابھی آنے والی ہے اس کو دیکھ ات بے با کو دل ہا بے گداؤ چشم ہا بے شرم و غرق اندر مجاؤ یہ یہ تو کسانی تہذیب علم و فن دین و سیاست عقل و دل زوج زوج اندر تباہے آب و گل ساری چیزیں مٹیریل ورلڈ کے لیے سارا کچھ ہی اسپیکل ورلڈ کے لیے دین و سیاست میری آتی ہاں مرزو گمے آفتاب غیر دین بھی خیشتن اندر حجاب اپنا آپ جو ہے اس کا پردے میں اور غیروں کو دیکھ رہا ہے ان کی طرف نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہا ہے کندے ہو بے وار بار کے بناؤ ہاتھ نشرا کس نہ بات دور جاؤ روز بارش اندری دیری بےری نہ دیر ساتھی نو یخ ہو دیر ناؤ کے سیر یہ کیفیت ہو گئی ایشیا کیفیت کیا ہوئی ہے ان کی سارے ملا نقصیر مزور اتنیاں دیکھ لینا نا یہ بات ہے بات دیکھا تو ہمیں دیر کا ملایانو پیرے ملا نقطی ررو آہ او ننگو لوک لوگ اپاہج ہو جاتے ہیں اس کی فکر کا آہو اندیشہ یہاں فکر کے معنی میں آتا ہے ہمارے ہاں تو اندیشہ ہوتا ہے نا یہ ٹینشن کے معنی میں آتا ہے خطرے کے معنی میں آتا ہے تو فارسی زبان میں اندیشہ ہمیشہ فکر کے معنی میں آتا ہے اور یہ ہمیشہ فکر کے معنوں میں استعمال استعمال کرتے ہیں لیے آہو اندیشہ اس کی فکر کا آہو لانگ لوک و دین و دانش و ناموس و ننگ سب کچھ بستا ہے لردان کے لردان پرنگ تاختن بر عالم افکار ہوں دلی اسرار ہوں میں نے دلی کچھ بھی کر درمیانے سینا دل خون کر ہم ہم جہانش رات دیگر گون کردہ ہم نہیں ہوا دیگر اس نے کیا تو دیا کہ جہانے کر دیا یہ ٹھیک ہے فکری طور پہ اس نے جو دیا ہے بڑی چیز ہے اس یہی کہہ سکتا کر سکتا تھا تو اس معنی میں یہاں یہی معنی ہو سکتے ہیں کہ فکری طور پہ میں نے اس کو بتائیں من بقرے اکثر خود گفتم دو ہر سردم بحرین را اندر میں نے دو حرف کہے آگے آتے ہیں یہ ایک تو یہ جو لیکچر میں آج اگلے شروع میں جو بات آئے گی اس لیکچر کا یہ جو نور اعظم یہ اشارہ کرتا ہے کہ دو باتیں میں نے کہی ہیں اور وہ دو سمندروں کو میں نے دو برتنوں کے اندر بند کر کے رکھ دیا ہے ہر سے پیچا پیچ ہو ہر سے نیشدار ہر سے پیچا پیچ تو سب سے اور نیشدار اس کی اس کی شاید تاخ نرم اپنوں دل تو عقل کو شکار کیا اور وہ جو میں نے نیشدار لفظ کہے اندر شاعری جو تھی دلوں کو شکار کیا ہر سے تہدارے بات لائبریری لیکچر اور مستانہ برطانہ سارے چند یہ اس کی شاعری ہوئی نارائن مستانہ اصل ہی از ذکر و اصل آج فکر آگے نہ وہ بات فکر وہی انٹرنیٹ اور ذکر جس کو لیا تو دل کی باتیں کہاں کرتا ہے اے تو آگا بار سے خدا کرے کہ تو فکر اور ذکر دونوں بات ہو جائے آپ جو جوم از دو بہر اصل منا فصل من فصل ہم وصل منع مزاج اکثر دیگر فساد تاثر اس خیال سے کہ مزاج اثر من میں تبدیلی پیدا ہو جائے تب من ہنگامہ دیگر نا نوجوان کشنا کشنا کشمال خالی ادا کیا بات ہے اس شخص کی ساتھ دو دو لفظ آتا ہے اس قدر پیاسے اور پیالہ خالی ہے یہ نوجوان ہے سڑک ہے اس کے اندر پیاس ہے اس کے اندر اس کے پیارے کا روپ تاریخ یا روشن کے باو بالکل کیا بات ہے ساری شخص کیا بات ہے اس شخص کم نگاہ ہو بے یقین ہو نہ اس لیے کہ چشمے شاہ اندر یہاں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جس ماحول میں پیدا ہوا ہے وہ چیز اس پر نظر ہی نہیں آئی بیچارے اس کی وجہ سے یہ کہتی ہے نا کام لڑکن خود مومن بنے یعنی ناقص تو ہے جو آدمی کو کہتے ہیں ممکن مومن بتائے اپنے آپ کے کا دوسروں پر ایمان خشت بند اب خا کے شام میں مارے دیر آج بھی یہ ہو رہا ہے ان نوجوانوں کی مٹی سے دیر کی تعمیر کرنے والے جو ہیں وہ اینٹیں بنا رہے ہیں ہمارے نوجوان یہ اینٹیں بن رہے ہیں دیر کی تعمیر کے لیے واہ واہ واہ دوسروں پر ایمان لانے والا ایمان کے ساتھ جب بے آئے عربی زبان میں تو اس پہ ایمان لانا ہوتا ہے نا ایمان باللہ مومن باللہ تو مومن بغیر اپنے سے غیر جو ہے اس پر مقصد مقصود خیش آگاہ <laughs> کوئی دشمن ہے نہیں درد گاہوں کے اندر ہاں۔ جذبے اندرونش راہ نیز اور یہی وجہ ہے فاطمہ نے یہاں یہ ہے یہی وجہ ہے کہ وہ نوجوان کے جو دل کے اندر جو چیزیں آزے پیدا رہی ہیں ان کو اس تک اس کی رائے نہیں ہے تو ساری چیزیں اللہ کو جو چیزیں دیتا ہے نوجوان کے دل کے اندر جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں مطلب اس تک سکتی بڑی عجیب تنقید ہے جی ہماری پوری تعلیم کا نور فطرت جہاں تا یہاں دھو کے رکھ دیا اس نے نور فطرت جو جانوں میں سکھا دھو کے اس نے بھول دیا یک نہ کر خشت با میں مارے ماں کنج مین حد اس طرح پورے وقت با بچہ ہے شاہی نے ہر بال کے بچے کو بکت کی چالی سے کھا رہا ہے اس لیے یہ ہمارا میوار وقت رکھ رہا ہے علم در ہے جی نے پیچھے رہ گیا علم کا سورج ندی از حیات دل لذت آزمار تھا زندگی کیسے سوچ لینا چاہیے علم کو پھر اس میں کیفیت سے پیدا کیا بہت اچھا علم جز شرح ہے مہامار کے سونے بڑا عمدہ بڑا عمدہ مصرا ہے امت کا علم کی ڈیفینیشن اس سے بہتر ہو رہی ہے تو کے معنی آدمی ہے نا یہاں علم تو علم دل لے سوختن می بائے اندر نارے ہس کے مانے مٹیریل ورلڈ بیدانی نکرائے جس اس کے بعد تو پہچان سکتا ہے کہ تیری چاندی اور وہ تانبا جو ہے ناقص ان دونوں میں فرق اس صورت میں تو کر سکتا ہے کہ یہ سینسز کے ذریعے سے جتنا علم حاصل ہو میٹیریلٹی کی وجہ سے یہ فزیکل ورلڈ کی وجہ سے اس کے اندر اپنے آپ کی جلا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تیری چاندی ان کے تانبے سے کس قدر مختلف ہے علم حق اول حواس آخر حضور علم حق یہ ہے کہ یہ ورلڈ آف سینسز سے مشاہدات اور مطالعات اور ان چیزوں سے ڈیٹا اکٹھا کرے اور میں سمجھتا ہوں حضور یہاں وہی کے معنی میں اگر ہم لے لیں تو بات صاف ہو جاتی ہے اور اس کو وہی کی روشنی میں لا کے اگر پڑھ لیا جائے تو یہ ہے علم آخر کا شعور اس کا منتہا جو ہے وہ پھر شعور کے اندر سما نہیں سکتا لیکن یہاں یہ جو چیز ہے پھر حضور یہ وہیں لے گیا ہے اپنے ہاں کیونکہ جب شعور میں نہیں سما سکتا تو پھر تو وہ چیز نہیں آ ورنہ یہ چیز نہیں ہے وہی کی روشنی میں بھی جب علم کا ڈیٹا لایا جاتا ہے تو وہ شعور کو اور زیادہ بلند کر دیتا ہے یہ نہیں کہ وہ شعور میں آ نہیں سکتا ہے اور اس کو ہر کے تعداد آمروزی از اہل ہنر خوشتراں درسے کے گیری اب نظر ہر کسے زاں میں کہ ریزت از نظر مست بھی گردت دخردار کے فگر اب یہ بھی ایک چیز آئی تھا لیکن اب میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ جس شراب سے ہر شخص الگ الگ لے لے خالص انڈیویجل خالی ضرورت ہے وہی کا یہ خصوصیت ہے کہ وہ پوری دان اللہ لاکھ کو امت بار بنا رہا ہے پوری نو انسانی کو ایک امت بنا رہا ہے اور یہاں یہ صورت ہے ان کے یہاں کی جو میں ہے جو نظر سے گرتی ہے کہ مستمی گردن بانداز ہر حرکت ہر شخص اپنے اپنے انداز سے مست ہوتا ہے پوری چیز یہ ہے کہ ذوقی نانا دادا نہ دانی باخا دادا چشی تو یہ انڈیویجل ایکسپیرئنس جو ہے یہ تو پیورلی ہی سبجیکٹو ہوتا ہے تو ہم تو ان قانون قلوب میں ہم ہنگی طرح بتا دیتے ہیں یعنی جو قلوب الگ الگ بس تھے پہلے ان قلوب کو ایک سال نشہ دے کے ان کو ہم ہم کر دیتا ہے یہ غلط ہے میں تو سب میں آتا ہے جہاں پہ ہر میں بعد صاحب سیرت جواب آپ اس کے لیے سبت کر رہا ہے کہ کس طرح سے الگ الگ میرا وہ مست ہوتے ہیں اس شراب تو بن جاتا ہے ہوتا ہے جادی نہیں کشا اگر کہہ نہیں ہے اس نئے سے جو واقعی کیا ہم دور ہوتے ہیں ان میں سے بعض گمراہ ہو جاتے ہیں اور بعض ان میں سے ہمارے پاس ہوتے ہیں جو غلط ہے جو گمراہ ہوتا ہے اس میں تو وہ پیک لیا ہی نہیں ہوتا اس میں سے اس لیے یہ پہلا مسئلہ جو ہے اس کے اعتبار سے غلط ہے تجریح دونوں کی یہ چیز نہیں کر رہا کم کرو کم خوابو کم گفتار بار جل جل کو نہ کھا نہ کھاؤ نہ مر ہو جن میں خود کا بڑا جلد باز ہے کو اس جان و مائل دونوں چیزیں ہونی چاہیے زیادہ تر لطف تک زیادہ تک سے ہوتا ہے ہم نے اس کو جسم اور علم دونوں میں اس کا وقت اٹھا دیا یہ تو بڑی ضروری چیز ہے یہ لذت سیر مقصود سفر گر نگاہ بر آشیاں داری متا سے اٹھتے اٹھنے کے بعد اگر نگاہ ہاشی آئے کی طرف رہتی ہے بہت اٹھ بہت اچھا تھا لڑکوں کے پیرنٹس میں پورے سفر حیات گاؤں کے سفر کے خلاف پوچھا ہم نے گاؤں کے سفر ماں گرد کا شبد کا ہی مقام قطع یہ انسان کا یہ نقص وہ غلط اس لیے کرتا ہے تاکہ وہ کسی مقام سے پھینک جائے چاہے مقام ہو جائے جان کی غلط یہ ہے کہ وہ کسی مقام سے آگے پھینک جائے پہلے آڈر میرا مقام آپ بتا رہا ہوں اس کی تو مہیلا ختم نہیں ہوتی بہت اچھا واہ واہ زندگی جل لذت کسی بر گوئے مت ہاستان المظفر گوئے مت یہ سلطان گجرات کے بادشاہ ہو چکا اس کی اس بات یہاں یہ لایا ہے اور کچھ ایسی بھارت اندر اخلاق عمل فرد فری اور چاہے ماں مکان پریشے ہوں اص بے کش کیوں صاحب خود ڈر کسی اپنے آتا طرف جنگ میں بھی سختی کو جھیلنے والا ایسا گھوڑا تھا اس کے بعد سجا رنگے آج نجیبہ نے آرم کے فورتہ باوفا بے ہے پاک اندر مطلب مرد مومن را عزیز ہے دکھ رس کی درست قرآن جی؟ منصب و وسط عام خیر الجیا خیر الجیا حسین لذیذ جیت کرتے ہیں بہترین نسل مطلب کا گھوڑا ہے وہ ہو روئے آبہ رستے صبح پہاڑوں پر اور گدیوں پر وہ بالکل سبا کی طرح دوڑتا تھا روزے ہی جا حج نظر آمادہ کر کے قدر کو بھی تھی تم بادے سائے کے وہ دش پر پہاڑوں کے اندر گھومتا تھا ایک بکڑ کی طرح طرف کتنا ہائے گھوڑے کی کام کروزے اور حیروان چوڑی نش درد شکم دارو نجن کو ہوا سرد بے دارے علاق اس نے اس کا علاج شراب سے کیا اصل شہرا واران ابھی خاص اور اس کا وہ درد جو شکر کا وہ دور ہو گیا اس کو آرام آ گیا حق جی کا نام جا کا نام نہ پا اس کے بعد اس نے اس گھوڑے کو اب کے لیے چلے بھی جدا وہ کہتا ہے اقبال کے ٹیکر طبیعت کی روح سے آپ کہہ دیں گے کہ صاحب میں کیا بات ہوئی جیسے میں نے شروع میں کہا کہ یہ کیا بات ہوئی اس میں تو وہ کہتا ہے کہ تقوی کی شریعت ہے وہ ہماری شریعت ہے شوکتن اندر سمر بہت اچھی ہے کی مندر جگہ ویسے شوکتنگ سڑک بالکل اپنے آپ کو چلا لے انتہائی کس آداد آداد اپنے آپ کو کرنا ہوگا آسام خدا بندی کی پابندی کرنی ہوگی انتہا جو ہے وہ تھی آبرو ایک نہیں کی جاتی تھی کی کیا ہوتی تھی مجھے کبھی یاد تھا کچھ آئے ان میں سے

یا ڈاؤ یا باغ خطرے مرنا حفظ خیش از یار بد یعنی ان کا یہ قدر نہیں اور سن کر حفظ خیش از یار بد میں یا داؤ یا باغ اور برا کر نہیں وہ تو جانتے ہیں کسی بھی چیز عورت ہوئی تکلیف ہوئی ہر سے بند رہا بار زیادہ ارتن خطا کافر و مومن ہمارا کر کے خطا ٹھیک ہے کسی کو بتانا چاہیے آج بھی اسے گراؤں میں آدمی لا خبر شو اور مقام آدمی بہت اچھا شیر آدمی از رب تو رب سے کم کم بر طریقے سوچ کی بات نہیں جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ تن بسن ایک دوسرے کے ساتھ و رقص ربط جو ہے اس سے آدمی ہو گیا ہے یہ طریقہ دوستی کا اس سے چند بندہ خدا شریف شبد بید باخرے خدا کا یہ انداز ہے کہ وہ کافر و مومن کو زبر شتیفوں میں کلنٹ گہاؤنٹ کیا آئے کی کافر اور مومن جو بھی یہ سبھی کائنات کے اندر جو شروع کرتا ہے کوشش کرتا ہے مومن تو ہاں کو مومن تو لندو اپنی طرف کیا ہے ہم مدد رہے ہم دونوں کو بناتے چلے جاتے ہیں کیا اچھا، ہاؤنڈ سما نا اور اب دیکھا سمان خدا کی عطا کے راستے کے اندر ہم فاٹک نہیں لگا دیتے ہیں کہ عبداللہ کو تو جان دیں گے رام داس نہیں جان دیں گے شبہ نہیں ہے تو یہ ہے بندہ عشق کا خدا گیرت کری یہ شبد بار خاطر و محمد شفیق کفر و دیرا گیرت گیر آئے دل دل اگر بگو ریزت از دل ضائع دل وہ دل جو کسی دل سے بھاگتا ہے حسد کرتا ہے شور کر دل کی لیکن یہ عام معاملات کے متعلق ہے گروہ دین کی کٹوکیس کے اس کے اندر یہ سورج پیدا نہیں ہوگی گھر کے دن زندانی ابوگنس کی ہما آپ آپا کے دن دل کی بس یہ ہے اگر سے یہ تو وہ زندانی آب ہے لیکن یہ سب دل کی کائنات پیدا ہوئی گرچے معاشی اور خدا مندانے دے فخر راہ مدے از تک مدے اتنے بڑے ملا کا بیٹا جو ہے وہ جو خادیدہ در جانے تو حجوق یا فخر کے لیے ہے فخر کا سوچ تیری جان میں خریدا ہے عید کو ہم ہے از رانے تمہارے اخلاق کی کو ہے در جہاں جز درد در جہاں جز درد دل ساما بہا نعمت اب حق خا ہو حق کی خواہ مخا ہے بتا درد حکم دل سے نصیب یہ شبد از کثر سے نعمت گزری ہوتا یہ ہے کہ بہت سی جب کثرت سے نعمت لے جاتی ہے تو آدمی اندر ہو جاتا ہے

وائے آنسو در مسلمان مجور آ گاؤں کو شاؤ آ یقین آ رنگ و گرو آ گاؤں کو شاؤ عالم بڑے عالم ان نے قرآن بے لیا صوفیاں درندہ گرد آپ یہ آ رہا ہوں یہاں جہاں تک پچھلے سے بھی ہے نا وہ مقام رکھا ہوں آپ کے سامنے درندہ آنے والے لڑکے اندر بھانتا کہاں ہاؤ ہوں جوان مردے کے ساتھ جوان مرد کہاں ہے جس کو ہم مسلم مانا نے آرنگی باہر کس میں ایک اور صرف بجور میری خبر اس سے نہیں ہم رسمائی خیر و خوبی در وی حرام خوات جس کو سفارا اہل دینا بعض گاں آج اہل تین ہم نشین حق بجو باہو نشین کرگس ہمارا رسم و آئین دیگر تتو سے پرواز شاہی دیگر مرد حق آج آسنا اس تک کی برق ہاں ہاں حید میں ہوں سہرو سر بچتے غرب شر یہ جب ہوتا ہے اس کا اس میں بھی غرب و شر کے جتنے حید ہوئے شہر سارے اس کا حصہ اندر ہوتے ہیں آسمان سے بجلی کی طرف گرتا ہے ان کے اوپر ماں ہر روز اندر جنام کائنات تم شریک یہ سبھا میں کائنات کیا بات ہے تو کریم ہو کلیم ہو وہ وکیل ہو وہ حلیم ہو محمد ہو کتاب ہو ابراہیم یہ ہے مرد آفتاب کائنات اہل دل اشوائے حیات اہل دل اول اندر نارے خود اہم دل اب سلطانی بیان میں پورا ہاں ہاں ہاں ہاں ماں ہما ماں ملے ورنہ ہوگا ورنہ آب و ہو گئے آب وقشے واپل سرپنی اثرے تو کیا بدوان جس زمانے میں تو پیدا ہوا ہے ہر کس کو دانت جاؤ ساری چیزیں کیوں بدن اور کہتے جاؤ فرض شبر مرد حق بر سے کر شبر جب دنیا میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر مرد حق جو ہے اپنے آپ میں فرح ہو جاتا ہے گھر میں آپ جستجو آؤ مر براؤ گھر کے بجلی بجلی کو آؤ سامنے بھی گر رہا ہوتا ہے تو نظر آتا نظر آتا تو جب گھر کے قلم آج کا گھر کے در کارے تو اس کو سب گرے گھر نہ یابی صحبت مرد سبھی آج ابو جد آ کے من دارم یہ اخلاق کا سرمایہ جو میرے پاس ہے اس کو میرے وہ تجھے نہیں ملتا تو کم کم یہی لے دے

ہر ایسے ہوا مختلف چشمہ آج رکھتے جاؤں پر دوست رکھتے جاؤں کہتا ہے اس کے طور سے بند کر لیا ہوں گے رقت کام بر رقت بارش بہت رقت جاؤں ہم غلط اور بھاگ رہا بڑا وزیر رہے ان دو حکم آج رکھتے جاؤں آئے بدل ہم زمین ہم خاص ماؤ آئے بدل ہر اب رہے جیسے زمین زندگی

روح ایمان است و دلگیری است غم نوجوان نیمیں سیری تو یہ ہے غم جو ہے آدھا بڑھاتا ہوتا ہے نوجوان غم آدھا بڑھاتا ہوتا ہے نیش شناختی پھر فقرے حاضرت یہ بھی ایک چیز ہے سے ہے یہ چیز کما جو ہے وہ اس کی روح سے یعنی فخر حاضر ہے بات تیرے کام سے مخلصی موجود ہے بات بڑی عمدہ ہے سما کے معنی یہ ہوگا نا کہ اور لیا جائے اور لیا جائے اور لیا جائے تو ہر وقت قائم رہتا ہے نا یہ تو یہ فخر حاضر کہاں ہے پھر فخر حاضر من غلام خان کے بار خود خواہ اس کا غلام بننا کہ آپ کے قائد ہے سستی نے جانے نا سکے بیٹے سے کہہ رہا تھا تو اگر از رکھتے جان جی نقی سرے مستفا قرآن ہم اندر دعا اگر یہ چیزیں کر لی آج اٹھائیس اگست انیس سو اڑسٹھ کو اٹھائیس دسمبر انیس سو اڑسٹھ کو ہم نے نو سو کے عزوی جاوید نامہ ختم کر لیا تو کافی موجود تھا نئی نسل کے نوجوانوں کو اس میں جو کہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آ گیا الحمد للہ تعالیٰ اس بات میں جو کچھ اچھی باتیں ہماری زبان میں ملتی ہیں وہ ایک قابل ہیں کہ باقی ہیں جہاں ہم کچھ غلطیاں کر گئے ہیں اس کو فطرت کا قانون خود میں ڈالے گا یہ بھی